سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و یار بلّہ اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشار سشمی تر ہو چاک گئے باپ سے ہر دل کو پریشان پایا سہا پے سے ہر دل کو پریشان پایا اور یہاں بتوں سے مراد نامرم عورتیں اور دیری شرکیں عشق اصنا سے ہر دل کو پریشان پایا عشق اصنا سے ہر دل کو پریشان پایا ذکر رش کے گلستہ ذکر کے سیر سے یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خالق گلستان خالق گلشن جب دل میں موجود ہو تو پھر کیا عالم ہوگا جب جب کبھی وہ ادھر سے گزرے ہیں کتنے عالم نظر سے گزرے ہیں جب خالے عالم دل میں موجود ہو خالے سے خالق خالے تو بس وہ ہے حصلی گلستہ حقیقی گلستہ ہے اور اگرچہ خوب ایش و عشرت کے سامان ہوں اور بہت بنگلے گاڑیاں موٹر گاڑیاں خادم اور دولت مال و دولت بھی ہو اور خوب لکھائی پڑھائی بھی خوب ہو لیکن اللہ کی یاد سے غفلت ہو تو یہ بظاہر گزشتہ ہے لیکن حقیقت میں بیا ہے دیکھو بھائی دروازہ بند کرو کس نے کھول دیا دروازہ وہ والا ذکر کے دل کے پایا جو کہتا ہے دل دشمن کے لگوتے جدار جگتے پہ خود سے تجھے نادام پایا جگتے پے خود سے تجھے جس دا گا پے برش دلیا ہونا سب جسے برش ہونا سبق دم جن جانا پایا ہم دم جن جانا پایا جس نے مرشد جتنے منشیا کو سمنا ہاں کیا کہوں گلشن مرشد تمرا کیا کہرشید تمرا کیا ہر دل کو پریشان اس کے دل میں ہم دم جل سے انہیں توفیق سے ان کی محبت میں ان کے یا ان کی خشیت میں وہ گناہ گاروں کا وضو ہوتا رحمۃ اللہ علیہ فرما دیتے کہ گناہ ہو جائے اور سمندر کا سمندر ان لے لو تو پاک نہیں ہو سکتا لیکن دو آنسو اگر اللہ تعالیٰ کی محبت میں یا اللہ تعالیٰ کے خوف سے نکل جائیں تو پہاڑوں کے برابر گنا ہو یا زمین سے لے کر آسمان تک اگر ریت کے ذرات اتنی تعداد میں آ سکتے ہو اتنی تعداد میں گنا ہو جائیں اللہ بتائیے زمین و آسمان کا خلا کتنا ہے اس میں ریت ہی ریت ہو اس کے ذرات کے برابر گنا ہو یہ دو آنسو اس کو دھونے کے لیے کافی مگر یہ آنسو بھی کی توفیق ہوتی ہے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ یا اللہ آنکھیں بھی آپ کی جی ہوئی ہیں آنسو بھی آپ کے جی ہوئے ہیں زبان بھی آپ کی جی ہوئی ہے دل بھی آپ کا ہے توفیق بھی آپ کی ہے ہمارا ہے ہی کیا ہمارا کیا ہے سبھی کچھ آپ کا ہے کار فرما تو لطف ہے ان کا ہم غلاموں کا نام ہوتا ہے کل بھی یہ بات چل رہا تھا کہ دیکھو ہماری چھوٹی چھوٹی حرکتیں اگرچہ ان کے لائق نہیں ہیں کچھ بھی لیکن یہاں بہت سے لوگ یہ سب زیادہ تر بیٹھے ہوئے ہیں سب اللہ کی محبت میں یہاں اپنے گھر بار بھی چھوڑ کے آ گئے شہر کی محبت اللہ کی تو محبت ہے اللہ ہی لینا ہے اور بعض اگر یہاں نہیں ہے لیکن معلوم نہیں کہ یہاں والوں سے زیادہ ان کو قرب حاصل ہو اللہ کا کیونکہ اصل تو معاملہ دل کا ہے تو یہ ضروری نہیں کہ ہم جو چھوڑ کے آ گئے تو ہم نے کوئی ہم زیادہ آگے پہنچ گئے بلکہ بعض بعض اوقات دور سے آنے والے جو ہے وہ زیادہ پا جاتے ہیں اللہ کی خوش منی پا جاتے ہیں اور بہت دفعہ اللہ تعالیٰ حفاظت کر پائے جب کیسے صاحب دور سے آئے بھر دن دور سے آئے بھر دن نیڑے رہندے دن قریب والے جو ہے چلے جاتے ہیں بعض اوقات اور دور سے آنے والے بھر بھر کے لے جاتے ہیں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں جیسے بعض بزرگوں کا دیکھا کہ اہل محلہ نے فائدہ نہیں اٹھایا باہر سے دور دور سے لوگ آ کے کتنا فیض حاصل کر گئے کہ ان سے وہاں سارے عالم میں فیض پھیل رہا ہے اور دوسری یہ کہ ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے دوستوں سے کہہ رہا تھا جیان آئے ہوئے ہیں سوسائٹی میں حضرت کی محبت میں آ گئے تھے تو یہ ہمارے چھوٹی چھوٹی سی قربانیاں ہیں برائے نام کیونکہ ہم سے تو کوئی گھر گھر بھی نہیں چھنا صحابہ سے تو گھر بھی چھن گئے کاروبار بھی چھن گئے کھانا پینا بھی چھن گیا فاقے بھی کرنے پڑے کیا کیا مجاہدات کرنے پڑے ہجرت میں اور ہم سے تو یعنی قربانی تو اس کو کہنا بھی عجیب معلوم ہوتا ہے شرم آتی ہے ہم تو ہمارے ساتھ تو یہی معاملہ ہوا کہ پہلے سے بہت زیادہ برکت اور نعمتوں کی برسات ہے ہم سے کیا چھینا بلکہ اور اللہ تعالیٰ نے برکات نازل فرمائی برکت نہیں برکات تو لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں حضرت نے بھی لکھا ہے خود تجاب ہوں انی لا حضر المنی کہ میں کسی کے حضر کو ضائع نہیں کرتا اور میں یہ عمل میں قال حضرت خیر رحطما میں عمل میں قالر حضرت شر رہی میں کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا ایک ذرہ برابر بھی ہے نیکی ہوگی تو اس کو پالے گا اور ایک ذرہ برابر خدا نخواستہ برائی ہوگی تو اس کو بھی پالے گا تو یہ چھوٹی چھوٹی ہماری جو حرکتیں ہیں یہ ٹوٹی پھوٹی ہیں آڑی چڑی ہیں گندی سندی سی ہیں ان کے لائق نہیں ہیں لیکن وہ ایسے کریم اور محبت کرنے والے مالک ہیں کہ اس کے لیپا پوتی کر کے خوبصورت بنا کے اس کو پیش کر دیتے ہیں جیسے حضرت ہمارے فرماتے ہیں کہ ملائکہ کو ملائکہ جو ہے وہ انسان پر اعتراض کر کے مصیبت میں پھنس گئے صبح شام اللہ ان سے پوچھ رہے ہیں بتاؤ میرے بندے کیا کر ہیں صبح نماز پڑھتے دیکھا مجبور ہیں جا کے کہنے پہ کہ دمیئن آپ کو یاد کر رہے تھے نماز پڑھ شام پوچھتے ہیں اوقات ایسے مقرر کیے ہیں کہ بندے جو ہے وہ ایک ہی بات مجبور تو چاروں نہ چار ہی پڑتا ہے آپ کو یاد کر رہے تو یہ ان کی ستائی ہے نا کہ دن بھر کے ہماری گڑبڑے جو ہیں ہمارے کرتوت وہ سامنے نہیں کرتے بلکہ اتنی عزت کا معاملہ کرتے ہیں اتنی ستائی کرتے ہیں اس قدر کرم نوازی کرتے ہیں کہ فرشتوں میں بھی ہمیں ہمارا نام عزت سے آتا ہے عزت کراتے ہیں فرشتوں سے تو یہی چیز ہے کہ وہ لیبا پوتی کر کے اور پیش کر دیتے دیکھو یہ ہمارے بندے تم کہہ رہے تھے یہ اور یہ دیکھو ذرا ان کے اعمال دیکھو اور اندر سے سب گڑبڑ ہے لیکن اوپر سے لیپا پوتی کر کے وہ دکھا دیتے ہیں کہ دیکھو ہمارے بندے ہم کو دیکھا بھی نہیں اور ہم کو دیکھو کیسے یاد کر رہے ہیں اتنا اتنی محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنی محبت بے بہا محبت کرتے ہیں اوہ کیسے کیسے معاملات ہیں حضرت والا نے یہ بھی سفر عمرہ پہ فرمایا کہ اللہ سے کبھی مایوس نہ ہونا چاہیے تقوا کے اعلانات کرو تقوا کے بیانات کرو لیکن ساتھ میں توبہ اور استغفار کو بھی تو بیان کرو ارے دیکھو شیطان نے ایک قسم کھائی کہ میں آپ کی قسم میں بندوں کو بہکاتا رہوں گا ہاں اور اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں تین قسمیں کھائیں حالانکہ اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے جوش محبت میں اپنے بندوں کی محبت میں تین قسمیں کھائیں کہ وہ بھی عزت وہ بھی جلالی بھائی امتخاج کا حضرت والا نے بھی سفر مواقع فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تین قسمیں کھائیں میری عزت کی قسم میرے جلال کی قسم اور میری بلندی شان کی قسم جب تک میرے بندے مجھ سے معافی مانگتے رہیں تو بہ کاتا رہے تو ان کو گناہ کراتا رہے لیکن جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا ہی رہوں گا جیسی محبت کی بات ہے محبت نہیں ہے تو کیا ہے اشار کی تشریح چل رہی ہے حضرت والا کے کلام کے اور دیکھ میں تذکر وطن سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے علم اور عشق کا امتزاج علم اور عشق کا امتزاج اپنے اختر کو دے نعمت علم دی اور زبان پر محبت کا نعرہ بھی ارشاد فرمایا کہ دیکھو دو باتیں ہیں ایک علم دوسرے محبت بعد میں علم کی فراوانی ہے مگر محبت کا نعرہ نہیں ہے محبت کے نعروں سے وہ محروم ہے علم اس کی خالی زبان پر ہے اور ایک وہ اللہ والے ہیں کہ علم بھی خوب ہے مگر محبت کا نعرہ بھی رکھتے ہیں میرے شہر اول حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ محبت کا نعرہ لگاتے تھے یا ربی بھی کر دیجیے اکیلے ہوتے تھے کوئی نہیں ہوتا تھا اور اب تک کہیں کونے میں چھپا ہوا ہوتا تھا تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اللہ کو پکار رہے ہیں یا ربی ماں فرما دیجیے آہ وہ باتیں یاد آتی ہیں انتہائی درد بھرے لہجے میں فرمایا جو یاد آتی ہے وہ پریشان تو بے تاب کھاتی ہے میری جان اور حضرت والا پھول پوری بہت بڑے عالم فاضل اور قابل تھے اور ایک واسطے سے مولانا گنگوئی کے شاگرد تھے حضرت شاگرد تھے مولانا خالد علی جون پوری کے اور مولانا ماجد علی صاحب شاگرد تھے حضرت گنگوئی کے اور حضرت حکیم علومت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے دیوبند کی صدر مدرسی کے لیے حضرت پل کا انتخاب کیا تھا جب حضرت تھانوی دیوبند کے سرپرست تھے حضرت حکیم الامت نے حضرت حکیم الامت نے لکھا کہ آپ کیا تنخواہ لیں گے تو حضرت پھول پوری نے جواب میں لکھا کہ حضرت میں کوئی تنخواہ نہیں دوں گا چنے چبا کر پڑھا دوں گا ایسے لوگوں سے پھیلتا ہے تو حکیم الحمد تھانوی نے فرمایا کہ بے شک مجھے یقین ہے آپ ایسا ہی کر کے دکھا دیں گے اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ایسے شیخ کے ساتھ مجھے سترہ سال رکھا یہ محض اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ان کا احسان عظیم ہے نے یہ بھی فرمایا تھا اپنے شیخ کے متعلق حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایسے اجل اور قریب خلفاء میں سے تھے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جب حضرت پوری حاضر ہوتے تھے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے تھے اور جب لکھا کہ چالیس دن کے لیے خانقاہ حاضر ہونا چاہتا ہوں اجازت فرما دیجیے تو حضرت تھانوی نے اس پہ جواب لکھا ہے اجازت سے مانا بلکہ اشتیاق یہ جب ان کو حاضر ہوتے تھے ان کا استقبال کرتے تھے تو یہ فرمایا کہ اے سب نت کہ میرے میرے لیے سینکڑوں خوشیوں کا باعث آپ کا آنا ایسے مکرم تھے ماشاء اللہ ارشاد فرمایا کہ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب نے اپنے بڑے بھائی جناب اسرار الحق صاحب مرحوم سے فرمایا کہ میں نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ پہلے زمانے میں اپنے شہر کی خدمت میں لوگ زندگی وف کر دیتے تھے لیکن دیکھا نہیں تھا اختر کو دیکھنے سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اس نے اپنے شہر شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری کی جس طرح خدمت کی اس سے اندازہ ہوا کہ پہلے لوگ کیسے خدمت کرتے ہوں گے اور حیدرآباد دکن میں اشتہار میں خالی اختر کا نام لکھ دیا تھا تو حضرت شہر مولانا شاہ ابرب صاحب نے فرمایا کہ اختر کے نام کے ساتھ عارف بلّہ بھی لگاؤ تو میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا بڑے اگر عزت دیں تو شکر ہے اللہ کا خود کو اس قابل نہیں سمجھنا چاہیے اسی طرح بنگلہ دیش کے اشتہار میں صرف حکیم محمد اختر لکھا گیا تو حضرت مولانا صاحب ناراض ہوئے اور فرمایا کہ علم کی نسبت کو کیوں ظاہر نہیں کیا لکھو مولانا حکیم اختر صاحب میں اپنا ایک شعر پڑھتا ہوں بعض وقت اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بیان کر دیتا ہوں بزرگوں سے یہ ثابت ہے اللہ تعالیٰ کا مجھ پر کرم ہے اور اس اس کے کے اظہار تشکر میں میرا یہ شعر ہے بہت روئیں گے کر کے یاد اہل میں کدا مجھ کو بہت روئیں گے کر کے یاد اہل میں کدا مجھ کو شراب درد دل کی کر ہمارے جاو مینا عبادی کے عجیب و غریب رہتا ہے حضرت والا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل یا عبادی اللہ لا عالا حسین رحمت اللہ اے نبی آپ کہہ دیجیے یعنی اللہ تعالیٰ نبی رحمت سے کہلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے مگر بواسطہ نبوت ہے یا عبادی الذین حسرف والا حسین اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا گناہ گار بندوں کو بھی میرا فرما رہے ہیں اپنی نسبت قائم رکھی اپنی بندگی سے نہیں نکالا بڑھیا عبادی اے نبی رحمت میں اپنی رحمت کا تو اعلان کر رہا ہوں مگر کس کے واسطے سے جو خود سراپا رحمت ہے مجسم رحمت اللہ سے اللہ تعالیٰ کہلا رہے ہیں کہ اے نبی رحمت آپ میرے بندوں سے فرما دیجیے میں ارحم الراحمین ہوں اور آپ رحمت اللہ ہیں اپنی رحمت کو نبی رحمت کے واسطے سے بیان کر رہا ہوں تاکہ میرے بندوں کو دگنا مزہ آئے اور رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے وہ میری رحمت کے اور زیادہ امیدوار ہو جائیں گے میری رحمت اور نبی کی رحمت دو رحمتوں سے مل کر شراب محبت شراب رحمت اور تیز ہو جائے گی نشہ بڑھتا ہے شرابیں جو شرابوں میں ملیں میں مرشد کو میرے حق میں ملا لینے اللہ تعالیٰ کی محبت کی شراب اور مرشد کی محبت کی شراب جب دونوں مل جاتی ہیں تو نشہ تیز ہو جاتا ہے اصلی مرشد تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ تو سارے عالم کے لیے مرشد ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارے عالم کے لیے نبی بنایا وما صلی اللہ کا اللہ رحمت اللہ علیہ آپ تو سارے عالم کے لیے رحمت ہیں سارے عالم کے لیے ندی ہیں تو ارحم الراحمین وابستہ رحمت اللہ اپنی رحمت کا اعلان فرما رہے ہیں کیونکہ میں تو غیروبت میں ہوں ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوں میرے آثار و نشانات سے بندے مجھے پہچانتے ہیں لیکن میرا نبی تو ان کی آنکھوں کے سامنے ہے ان کی رحمت و شفقت کو تو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو رحمت اللہ کی رحمت کو دیکھ کر ان کو ارحم الراحمین کی رحمت کا یقین آئے گا ایک ایک جملہ اٹھانے میرے پینے کو دوستوں آسمانوں سے جو کرتی کیسے دیکھیے الفاظ میں ان کی رحمت و شفقت کو تو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو رحمت للعالمین کی رحمت کو دیکھ کر ان کو ارحم الراحمین کی رحمت کا یقین آئے گا اس لیے اے نبی آپ کہہ دیجئے یا عبادی الذین حسرف اے میرے گناہ گار بندو آ کیا رحمت ہے کہ گناہ گار بھی فرما رہے ہیں اور میرے بھی فرما رہے ہیں یا نسبتی لگا کر اللہ تعالیٰ نے مزہ بڑھا دیا کہ اگر نالائق ہیں مگر میرے ہیں تو یا کیوں لگایا یعنی میرے کیوں فرمایا مارے میا کے مارے محبت کے کیونکہ جب باپ کہے میرے بیٹے تو سمجھ لو کہ اس وقت محبت کا دریا جوش میں اگر صرف بیٹا کہے تو اس وقت محبت میں جوش نہیں لیکن جب کہے میرے بیٹے میرے بیٹے تو یہ جوش محبت کی علامت ہے پس اللہ تعالیٰ نے بھی یا عباد نہیں فرمایا کہ اے بندو بیٹا ہی فرمایا کہ اے میرے بندو یعنی جو نا امید ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے امیدوار کر رہے ہیں نافرمانوں کو گناہ گاروں کو سرکشوں کو مجرمین کو نالائقوں کو امید رحمت دلا رہے ہیں عبادی فرما کر اپنی آغوش رحمت میں لے رہے ہیں تاکہ میری رحمت کا ان کو آسرا سہارا اور اطمینان ہو جائے یا عبادی میں کیا کرم ہے کیا شفقت ہے کیا رحمت ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ نہیں فرمایا کہ تم میرے بندے نہیں ہو ماں باپ بھی اپنے نالائق اولاد کو کہہ دیتے ہیں ماں باپ بھی اپنی نالائق اولاد کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارے نہیں ہیں مگر اللہ تعالیٰ اور ہم راجین ہیں ان کی محبت سے آگے ماں باپ کی محبت کی کیا حقیقت ہے وہ فرما رہے ہیں کہ چاہے تم کتنے ہی گناہ گار ہو چاہے ایک ہزار ایک لاکھ ایک کروڑ دس کروڑ ایک ارب گناہ کر لو یعنی بے شمار گناہ کر لو مگر میرے ہی ہو میرے دائرہ عبدیت سے خارج نہیں ہو سکتے جب تم گناہ کرتے ہو اس وقت بھی میرے رہتے ہو میری محبت اور رحمت سے اس وقت بھی خارج نہیں ہوتے پر اے میرے بندو جنہوں نے گناہ کر لیے چاہے بڑے گناہ ہوں یا چھوٹے سب اسراف میں داخل ہیں کیونکہ اسراف کے معنی ہیں وہ شے ہی محل لی کسی شے کو غیر محل میں رکھ دو تو یہ اسراف ہے تو جو بھی حرام کام ہو گئے گناہ کبیرہ یا صغیرہ ہو گئے جو بھی نالائقیاں ہو گئیں اے میرے بندو جب تم میرے ہو تو کیوں نہ ہوتے ہو میں رحم راہمی بواسطہ رحمت للعالمین اعلان کر رہا ہوں لا تقنطو من رحمت اللہ میری رحمت سے نا امید مت ہو ان اللہ یغفر الذنوب جميعا سبحان اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا الزنوب پر الف لام استغراق کا ہے جس میں تمام گناہ آ گئے کفر و شرک کبائر و سوائے مقروحات تحرینی مقروحات تنظیم یعنی کوئی گناہ نہیں چھوڑوں گا جس کو معاف نہ کر دوں اس کے بعد جمیا سے مزید تاکیب فرما دی اگرچہ اور اسلام استغراب کا سب گناہوں کو سمیٹے ہوئے تھا مگر اللہ تعالی نے ہماری تسلی کے لیے جمیا نازل فرمایا یعنی گناہ کے جتنے انواع اور اقسام ہیں سب کے سب معاف کر دوں گا کوئی گناہ نہیں بچے گا جسے اللہ تعالیٰ معاف نہ فرمائے آگے فرمایا ان رحیم یہ بخشش کون کر رہا ہے تمہاری مغفرت کیوں کر رہا ہے میری رحمت ہی کافی تھی لیکن تمہاری مغفرت کا نبی رحمت سے اعلان کیوں کرا رہا ہوں تمہارے اطمینان کے لیے کیوں کہ میں تو ابھی عالم غیر میں ہوں پوشیدہ ہوں تمہارے سامنے نہیں ہوں مگر میرا نبی تو تمہارے اندر موجود ہے تمہاری آنکھوں کے سامنے عالم شہادت میں ہے عالم حضوری میں تم میرے نبی رحمت کو دیکھ رہے ہو کہ وہ سراپا رحمت ہیں اور تم پر کتنے بان اور شفیق ہیں اس لیے ان کے واسطے سے کہلا رہا ہوں تاکہ رحمت العالمین کی رحمت سے تم کو ارحم الرحیم کی بے پایا اور غیر محدود رحمت کی معرفت ہوگی اور میری رحمت کو تم چشمے بصیرت سے دیکھو گے اور کل وہ جان محسوس کرو گے اگرچہ میں پردہ غیر میں ہوں لیکن تمہارے ساتھ ہوں وہ محکم ائی نما گم تم اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو تم اکیلے نہیں رہتے ہو ہم بھی تمہارے ساتھ ساتھ چلتے ہیں چاہے جہاں بھی جاؤ چاہے سمندر میں ہو چاہے خشکی میں ہو ہوائی جہاز میں ہو یا ریل میں جہاں بھی تم رہتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے صحابہ تمہارا بازاروں میں چلنا پھرنا اپنے گھروں میں سونا سب ہمارے علم میں ہے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی سے فرمایا فہم نہ کبھی آ اے نبی آپ تو میری نگاہوں میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے نہیں فرمایا کہ تم لوگ میری نگاہوں میں ہو مگر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبیت بیان کی کہ فہم نہ کبھی آ یونین ان کے لیے ہے پر تحقیق کہ آپ میری نگاہوں میں ہیں اور آئم جمع کا سیوا ہے اور جمع عربی میں تین سے شروع ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات غیر محدود ہے تو اس کی تمام صفات بھی غیر محدود ہیں بس اس کا ترجمہ ہوا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری غیر محدود نگاہوں میں ہیں اس آیت میں کیا محبت کیا پیار اور کیا رحمت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی کتنی کیفیت تاری ہوئی ہوگی کتنا وجد آیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ میری نگاہوں میں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اپنی صفت بیان فرما رہے ہیں ان نہ کہ جانتے ہو کہ تمہاری مغفرت کیوں کر رہا ہوں میری مغفرت کا سمندر کیوں ٹھاٹے مار رہا ہے کہ بکر شک کبائے سبائے تمہارے سب گناہ معاف کر دیتا ہوں معلوم ہے تمہیں کیوں بخش دیتا ہوں بابا رحمت کے غفور کے بعد رحیم نازل ہونے کا راز یہ ہے کہ میری مغفرت کی وجہ میری رحمت ہے وجہ رحمت کے تمہیں بخش دیتا ہوں میرے شیخ مولانا شاہ ونی صاحب پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سورہ بروج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا غفور یعنی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو کیوں معاف کر دیتے ہیں مارے میا کے بوجہ محبت کے اور یہاں فرمایا ان غفور رحیم ان نحو غفور رحیم بھی کافی تھا پھر ہوا کیوں لگایا کہ جب کہ ان نحو میں وہ موجود ہے تاکیب کے لیے لگایا ارے وہ اللہ تم اس کو نہیں جانتے وہی اللہ جو بڑا غفور رحیم ہے تم اس سے نا امید ہوتے ہو وہ تو بہت بخشنے والا ہے اور بخشنے کی وجہ کیا ہے مارے رحمت کے مارے محبت کے معاف کر دیتا ہے غفور کے بعد رحیم نازل ہونے کی یہ حکمت ہے جب رحمت کا غلبہ ہو جاتا ہے تو انسان کی بڑے بڑے جرائم بڑی بڑی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے اسی لیے ماں باپ جلد معاف کر دیتے ہیں اور آج بھی سمجھتی ہے کہ یہ میری اماں ہے یہ میرے ابا ہیں اگر وہ کہہ دے اماں معاف کر دیجیے ابا معاف کر دیجیے تو وہ جلدی سے معاف کر دیتے ہیں کہ نہیں بس اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان غفور رحیم اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا بے انتہا بخشنے والا کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے غفور الرحیم یہ موقع فضل میں ہے کہ تم پر بخشش اور رحمت کی فراوانی کیوں ہے اس کی کیا وجہ ہے ان نہ غفور الرحیم تحقیق وہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے اس کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا اسی لیے فرمایا کہ اگر میری رحمت سے نا امید ہوئے تو جہنم میں ڈال دوں گا مجھ سے نا امید ہوئے تو کافر ہو جاؤ گے خبردار نا امید نہ ہونا کیا رحمت ہے کہ جہنم کا ڈنڈا دکھا کر اپنی رحمت کا امیدوار بنا رہے ہیں جیسے باپ کہتا ہے کہ اگر دودھ نہیں پیو گے تو ڈنڈے لگاؤں گا ڈنڈے لگانا باپ کا مقصود نہیں ہوتا بلکہ باپ دودھ پلانا چاہتا ہے کسی طرح جہنم سے لڑا کر نا امیدی سے بچا گئے ہیں کہ میری رحمت کو کیا سمجھتے ہو نا امید نہ ہو اگر تمہارے گناہ بڑے بڑے ہیں تو اللہ ان سے بہت بڑا ہے مجلس کے ختم ہونے کے بعد خلبا مسافہ کرنا چاہتے تھے حضرت والا نے فرمایا بوجہ ذوق مسافر سے قاصر ہوں اور مولانا شکیل صالح جی محتم دارالعلوم سے فرمایا کہ آپ سب کی طرف سے وکیل بن جائیے اور مجھ سے مسافہ کر لیجیے الوکیل المعطل ہے اللہ تعالیٰ اسی کو قبول فرما لے اور عمل کی توفیق نصیب فرما دے اور اپنی محبت کامل ہمیں عطا فرما دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق سو فیصد عطا فرما دے سو فیصد گناہوں سے بچنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرما دے اور ہمارے بیماروں کو اللہ شفاء عاجل مستمر عطا فرما دے اللہ ہم سب کو جذب خاص نصیب فرما دے کیا اللہ اپنے فضل خاص سے ہم سب کو اپنا جلد خاص نصیب فرما دے اے اللہ اپنا جلد خاص نصیب فرما دے ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا فرما دے ہمارے گھر والوں کو بھی اولیاء صدیقین کی خط انتہا فرما دے یا مقلب القلوب سب کلو بنا دین کیا مقلب القلوب سب کلو بنا دین یا مقلب القلوب سب کلو بنا دین یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حی یا قیوم برحمتك نستغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين یا اللہ ہمارے مرشد حضرت مولانا شاہ عبد المدین صاحب نام برکات بیمار جی بھی ہیں اللہ ان کے سر میں درد بھی ہے بخار بھی ہے اب اب کی بہتر طبیعت ہے الحمد للہ اور حضرت کے والد والد مالک بھی بیمار تھے اللہ کا شکر ہے کہ اب کچھ طبیعت بہتر ہو رہی ہے اللہ پاک مکمل صحت کام لاجلا مستر عطا فرما دیجیے یا اللہ حضرت کو صحت کام لاجلا مستر عطا فرما یا اللہ حضرت کی عمر مبارک میں خوب برکت عطا فرما دیجیے یا اللہ حضرت والا کا جو کام جاری ہے وہاں پر اللہ تصویر کا اور جو جو بھی نشو اشاعت اور ٹیم کی خدمت ہو رہی ہے اللہ سب کی سب قبول بھی فرمائیے اے اللہ ہم سب کو بڑھ چڑھ کر اے اللہ اس میں اس کی خدمت کی توفیق نصیب فرما دیجیے اے اللہ اس کو خوب وہ اللہ کامیاب فرمائیے اور سارے عالم میں اپنے درد محبت کے نشر کا ذریعہ بنائیے اے اللہ ہم سب کو اس میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ ہمارے جائز مقاصد حسنہ میں معمرات فرما دیجیے اے اللہ جو رزق کے لیے پریشان ہے اللہ ان کو حلال بابر کا تو آسان رزق نصیب فرما دیجیے اللہ تقبل منا بحق حق اللہ معنی اصل کبھی الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض دل جلال و الاکرام یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین آمین برحمتك یا رحمت الرحمن یا اللہ ہمارے تمام مشکین کو اللہ اللہ جزیل عطا فرمائی جن کی جوتیوں کے صدقے اللہ ہم آپ کا نام لے لیتے ہیں آپ کو یاد کر لیتے ہیں اگرچہ پوچھے پوچھے ہیں اے اللہ لیکن ہمیں راستہ تو وہ دکھلا گئے اب چلنا ہمارا کام ہے لیکن اللہ انہوں نے جو آپ کی محبت کر بھی ہمارے قلوب میں بو دیا وہی بنیاد ہے اللہ اپنی شان کرم کے مطابق ان کو جزائے جزیر عطا فرما دیجیے اے اللہ کو قیامت تک درجات پہ انتہا عطا فرماتے اے اللہ ہم سب کو اللہ کی تعلیمات کر سو فیصد عمل کی توفیق نصیب فرما دیجیے ہاں۔ تمسک بھی تو یہ قابل نصیب فرما دیجیے یا اللہ سنتوں پر جان دینے والا بنا دیجیے اے اللہ اپنا محبوب بنا لیجیے اپنے کرم سے اپنے فل سے صلی اللہ تعالیٰ خیر فلطی محمد علی آمین رحمتی گیا اور بنا دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ